اسماعیل بن خلیل نے بیان کیا کہا ہم سے سلمہ بن رجا نے انہیں حشام بن عوروا نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عہد کی لڑائی میں جب مشرقین ہار چکے تو ابلیس نے چلا کر کہا اے اللہ کے بندو پیچھے والوں کو قتل کرو چنانچہ آگے کے مسلمان پیچھے والوں پر پل پڑے اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا حضیفہ رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا تو ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ بھی وہیں موجود تھے انہوں نے پکار کر کہا اے اللہ کے بندو یہ تو میرے والد ہیں میرے والد عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم اس وقت تک لوگ وہاں سے نہیں ہٹے جب تک انہیں قتل نہ کر لیا حضیفہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے حشام نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم رضی اللہ عنہ برابر یہ کلمہ دعائیہ کہتے رہے کہ اللہ ان کے والد پر حملہ کرنے والوں کو بخشے جو کہ محض غلط فہمی کی وجہ سے یہ حرکت کر بیٹھے یہ دعا وہ مرتے دم تک کرتے رہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چوبیس